جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے کہا زحاق بن قیس نے ارادہ کیا کہ مسروق کو عامل بنائے تو عمارہ بن عقبہ نے کہا کیا تم ایسے آدمی کو عامل بنانا چاہتے ہو جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے باقی رہ گیا ہے تو مسروق نے اسے کہا ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور وہ ہمارے نزدیک حدیث بیان کرنے میں معتبر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیرے باپ اقبا بن نبی معاید کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس یعنی اقبا نے کہا میرے بچوں کا کفیل کون ہوگا آپ نے فرمایا آگ سو میں بھی تیرے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جسے تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھیاسی